ہر موت جو ہے خود اپنی موت کو یاد دلاتی ہے آج دیکھیں ہم سب زمین کے اوپر کھڑے ہیں ایک وقت آئے گا جو ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے کیسا انوکھا یہ دن آنے والا ہے ہم سب کے اوپر اس لیے حدیث میں ہے کہ اکثر ذکر حادم الزاد الموت موت کو یاد کرو جو لذتوں کو اٹھا دینے والی لذت کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا آدمی جو ہے طرح طرح کے سوچ میں جیتا ساری سوچ ختم ہو کر کے صرف ایک ہی سوچ موت کہتی ہے کہ ساری سوچ ختم کرو ایک ہی سوچ کو کہ موت کے بعد جو اللہ کے سامنے پیش ہونے والے معاملہ اس دن کے لیے سوچو تو کچھ پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے کوئی عمر سے تعلق نہیں ہے چھوٹا بھی بڑھتا ہے بڑا بھی بڑھتا ہے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قرآن میں ہے کہ کل نفس قطل موت موت میں کسی کا کوئی ایکسپشن نہیں کیسی عجیب بات ہے اور حدیث میں کہ اکثر و ذکر مل سات الموت میں سوچتا ہوں کہ صرف موت کو آدمی دیکھا تو وہی کافی آدمی کو سبق لینے کی تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پہ عمل کرے اکثر و ذکر مل سات الموت اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج ہم انسان کے درمیان ہیں ہم اللہ کے سامنے ہوں گے کوئی آگے نہ پیچھے ہم ہوں گے اور اللہ ہوگا لا ہزار و قدم اب دن کا عربئی کس کی عجیب بات ہے یہ